سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں اس نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے ناقص ہے نامکمل ہے ابو صاحب نے سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے کہا بسا اوقات میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو اس وقت میں فاتحہ کی تلاوت کیسے کروں سیدنا ابو خرال رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے میرے بازو کو دبایا اور کہا اے فارسی اسے اپنے دل میں پڑھ دیا کر کیونکہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اس کا نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کرے سیدنا ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ پڑھو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری شان بیان کی اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اگلی آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے جب بندہ کہتا ہے ایا کا نابدو و ایا کا نستعین تو اللہ فرماتا ہے میں اس آیت کے دوسرے جملے کو اپنے بندے کے لیے پاتا ہوں اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا جب بندہ کہتا ہے احتنصرات المستقیم سرات الزین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدعلین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا ہے حدیث نمبر پندرہ سو سڑسٹھ مسند احمد